تم ایمان والے ہو بلا شبہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ایمان والوں کے سامنے قرآن مجید کی یاد کی تلاوت کی جائے تو ان کے اندر ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہیں اور ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں <clears throat> ایمان والے وہ ہوتے ہیں اللہ جین یقیم السلاط و مما عمار نہ ہوں جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں علائے کا ام المنونحقہ یہی لوگ ہیں سچے ایمان والے ان کے ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے ہیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور ورزگن کریم اور مبارک رزق ان کو دیا جائے گا گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق اور اس کے ادب و احترام سے اور ساتھ یہ کہ ذکر اذکار اس انداز میں کیا جائے کہ اس میں خوشو و خزو ہو اور اخلاص ہو تو اس سے پھر خشیت نصیب ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کا ذکر قبول ہو جاتا ہے اور وہ اخلاص سے ہوتا ہے ذکر تو اللہ پاک اپنے ہاں فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں جو بندہ کے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں دنیا میں تو میں ان بندوں کا ذکر کرتا ہوں ایسی مخلوق کے سامنے جو ان سے بہتر ہے یعنی فرشتوں کے سامنے تو جب یہ اللہ پاک ذکر کو قبول کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ذکر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ فلانے ذکر کرنے والے لوگ ہیں تو اس وقت اس بندے کو خوشو و خضو اور ایک اللہ کی معرفت کی صورت زیادہ نصیب ہوتی ہے جب اس کا ذکر اللہ پاک کرتے ہیں پھر خود بخود ایمانوی طور پر روحانی طور پر اس بندے کو زیادہ خوشی و خضو نصیب ہوتی ہے آخر میں یہ بات کہی کہ ذکر کا طریقہ صبح و شام ہونا چاہیے چنانچہ احادیث کی کتب میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار مذکور ہیں کہ صبح میں یوں سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ عظیم یا شام کو لا لا الہ الا اللہ حول ولا قوت مطلب یہ ہے کہ صبح و شام ذکر کا معمول ہو جتنی انسان کی گنجائش ہے آسانی سے وہ کر سکتا ہے کم از کم سو سو مرتبہ تسبیحات ہونی چاہیے تو وہ حاضری لگی رہتی ہے انسان کے ایمان میں تازگی آتی رہتی ہے اور دن بھی رات بھی سکون سے گزرتے ہیں بہت سارے ذکر تو ایسے ہیں کہ شام کو کسی نے کیا تو پوری رات ثواب ہے صبح کو کیا تو پورے دن حفاظت کے ساتھ بھی رہتا ہے اور ثواب بھی ہے آخر میں فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی بات ماننے میں تکبر نہیں کرتے ہر وقت تصویر کرتے ہیں اور سجدہ کرتے رہتے ہیں یہ سجدہ تلاوت کی بات تھی جو اس نے بتایا تھا کہ سجدہ تلاوت ہم سب پر واجب ہوا ہے قرآن مجید میں کل چودہ مقامات پر سجدے آتے ہیں جو انسان کے ذمہ تلاوت کرنے والے اور سننے والے کے ذمہ واجب ہو جاتے ہیں کرنے امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی چودہ ہی سجدے ہیں لیکن ایک جگہوں پہ اختلاف ہے کہ وہاں پر وہ سجدہ کہتے ہیں اور اناف نہیں کہتے اناف جس جگہ پہ سجدہ کہتے ہیں وہ نہیں کہتے یہ میں بارے میں اختلاف ہے لیکن کوئی بات نہیں سجدے کی بات ہے تو علماء نے کہ آپ پندرہ سجدے کریں سولہ کریں سجدہ کرنا ہے عبادت ہے تاکہ ان مسلک پر بھی عمل ہو جائے اس میں کوئی غلط کی بات نہیں سجدے کا طریقہ کیا ہے سجدہ علاوہ مکرو اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں مکرو وقت دو طرح کے ہوتے ہیں عموماً لوگ اس میں سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں ایک مکرو اوقات وہ ہوتے ہیں جس میں نقلی عبادت جائز نہیں اس ان اوقات میں جنازہ جائز ہے قضا نماز جائز ہے سجدہ تلاوت جائز ہے لیکن ان اوقات میں نفلی عبادت نفلی نماز جائز نہیں نفلی نماز صبح صادق جب ہو جائے صبح کی اذانیں شروع ہو جائیں تو اس وقت صرف دو سنتیں اور دو فرض اس کے بعد پڑھنے ہیں اس درمیان میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں لیکن اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کرنا چاہے یا اس دوران اگر جنازے کی صورت بن جاتی ہے تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے اور قضائے نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ایک شخص کے ذمہ بہت ساری قضائے نماز ہے تو وہ آیا ابھی نماز صبح کی نماز میں کافی سارا ٹائم رہتا ہے سنتیں پڑھ لے ہے وہ جب تو اس نے وقت میں گنجائش دیکھی ہے اپنی کوئی پرانی قضا نمازیں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے وہ پڑھ سکتا ہے سجدہ تلاوت کر سکتا ہے اگر اس میں جنازہ حاضر ہو جائے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح اثر کے فرض کے ادائیگی کے بعد جب تک اثر کی نماز کے فرض نہیں پڑے بھلے اثر کی نماز کا ٹائم داخل ہو گیا ہے اثر کے فرض نہیں پڑے اس سے پہلے وہ ہر نفلی نماز پڑھ سکتا ہے طیت المسجد ہے طیت الوضو ہے چار سنتے ہیں اثر کی ہیں یا کوئی اور نفل وہ پڑھنا چاہتا ہے سلاد الحاجت پڑھنا چاہتا ہے توبہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے جب تک کہ اثر کے فرض نہیں پڑے جب اثر کے فرض پڑ چکا تو اب اس کے بعد نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں لیکن سجدہ تلاوت جائز ہے نماز جنازہ جائز ہے قزا نماز جائز ہے یہ وہ مکرو اوقات ہیں کہ جن میں نفل نماز صحیح نہیں ہے قضا نماز سجدہ تلاوت جیسے بتایا جائے ایک وہ مکرو اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ بھی جائز نہیں ہے کہ بالکل بالکل بالکل سورج سورج سورج طلوع ہو ہو ہو ہو ہو رہا رہا سینٹر میں اور غروب تو اس وقت تلاوت بھی یا نقلی نماز بھی یا اس طرح وہ سب جائز نہیں ہے البتہ صبح کی نماز میں دیر سے اٹھا اور نماز پڑھ رہا ہے ایک رکعت اس نے پڑھی ہے سورج کے طلوع سے پہلے اور ایک رکعت سورج کے طلوع کے بعد اس کی مکمل ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے نماز ہو جائے گی اسی طریقے سے اثر کی کی اس دن نماز ویسے سجدہ نہیں کر سکتا اور تلاوت کا یا دوسرا اس دن کی اثر کی نماز اور ہے بھی صاحب ترتیب تو جیسے آیا اب سورج غروب ہونے میں دو تین منٹ رہتے ہیں یہ اثر کی نماز شروع کر دیتا ہے شروع تو اس کی ہوئی سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب نماز اس کی ختم ہوئی تو سورج غروب ہو گیا اس دن کی اثر ہو جائے گی یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں گویا کہ کزا نماز یا سجدہ تلاوت یا جنازہ جائز نہیں لیکن اس دن کی صبح میں صبح کے ٹائم اس دن کی اثر اثر کے ٹائم میں یہ گنجائش ہے خصوصاً صاحب ترتیب کے لیے کہ جس کی کبھی نماز فضا نہ ہوئی ہو اور جو سینٹر کا ٹائم ہے جو جس کو استواء شمس کہتے ہیں جو سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے تو اس وقت کوئی نماز بھی جائز نہیں ہے ہاں جب سورج ڈھل جاتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک اغلاط الوام القواس ہے کہ کہتے ہیں جی یہ زوال کا ٹائم ہے نفل مکرو ہے زوال کے ٹائم نماز جائز ہو جاتی ہے زوال کہتے ہیں سورج کے ڈھل جانے کو جب نماز مکرو ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں استوائے شمس سورج کا بالکل سینٹر میں ہونا جب جو نقشے اوقات جو ہم نے بھی نقشہ اوقات چھاپا ہوا ہے اس میں زہر کا نماز جو لکھا ہے بس اس میں وہ زوال کا ٹائم پیچھے ختم ہو گیا وہ جو مکرو ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا اب زوال یعنی سورج زائل ہو گیا اب ڈھل گئے اب نماز پڑھنا ٹھیک ہے اور بعض حدیث میں زوال کے بھی یعنی سورج جب ڈھل جائے اور ظہر کا ٹائم داخل ہو جائے تو اس وقت بھی نفر نماز چار رکھاتے ہیں مصنون آئی ہیں جس کو کبھی گنجائش ہو پڑھنی چاہیے سنت پر بھی عمل ہو تو یہ میں کل سے متعلق بات کر رہا تھا کہ سجد تلاوت کس ٹائم کرنا چاہیے تو جتنا جلدی ہو سکے دوسرا یہ اوقات مکرو ہیں بعض ایسے مکرو اوقات ہیں کہ اس میں سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے جیسے اثر کی نماز پڑھ لی ہے وغیرہ سجد تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے بس آدمی نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں سجدہ تلاوت ایک کر رہا ہوں چار کر رہا ہوں دس کر رہا ہوں پندرہ اکٹھے کر رہا ہوں بس سیدھا سجدے میں چلا جائے اور اس میں تسبیحات کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کہے اور پھر اس کے بعد اٹھ جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوا پھر نیچے جائے دوسرا ہو جائے گا پھر اٹھے تیسرا ہو جائے گا یوں اکٹھے بھی کر سکتا ہے ساتھ ساتھ بھی کرنا ایک بہت اچھی بات ہے کہ انسان کے ذمہ جیسے کوئی اور قرض نہ ہو تو یہ بھی قرض اللہ کا ہے کہ جلدی ادا ہونا چاہیے جیسے نماز کی قضا نہ ہو لیکن اکٹھے کیے جا سکتے ہیں اور اکٹھے کرنے سے قضا نہیں ہے وہ بھی ادا ہے ایک شخص رات کو فارغ ہوا اور سجدہ تلاوت وہ سارے اکٹھے کرنا چاہ رہا ہے بس تمام سجدہ تلاوت کے چودہ پندرہ جتنے سجدے ہیں میں ان کی نیت کرتا ہوں ہاتھ کھڑے کرنے کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے ثبوت بس اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور سارے سجدے بھی اکٹھے کر لے اس کے بعد نہ تحیات ہے اور نہ سلام پھیرنا ہے بس جیسے فارغ ہوگا وہ سجدہ تلاوت سے فارغ ہو چکا ہے یہ واجب ہے آج کا سبق سورہ انفال سے متعلق یہ سورہ انفال ہے جس میں جہاد کے مسائل ہیں مال غنیمت کے مسائل ہیں اور جہاد کے اوپر تیاری کے اعتبار سے مسلمانوں کا حکم ہے یہی وہ دو صورتیں ہیں جو سورہ انفال اور اس کے بعد سورہ توبہ آتی ہے جس وقت جس کے بارے میں گزشتہ حکومت نے اس سے جہاد کی آیات جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی کسی حد تک نکال بھی دیا ہے کہ کہیں اسکول والے بچے بھی جہاد کی طرف مصروف نہ ہو جائیں بات یہ ہے کہ اسلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بہت سارے دوروں میں اسلام کا مقابلہ ہوتا رہا لوگ کرتے رہے کوشش ہوتی رہی یہ نظام جاری رہے گا یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا عطا کردہ یہ کہ قرآن مجید کتاب اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہر دور میں اس کے ماننے والے پڑھنے پڑھانے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں سورہ انفال انفال کہتے ہی مال غنیمت کو ہیں جو جہاد کی صورت میں حاصل ہوتی ہے یہ سن تین ہجری میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی سن دو ہجری میں سب سے بڑا غزوہ غزوہ بدر ہوا ہے اگرچہ سن ایک ہجری میں بھی غزوہ بوات اور چھوٹا بدر اس اس کو کہتے ہیں لیکن میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی سن ایک ہجری میں اس کو سن ایک ہجری والے غزوے کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے غزوہ بوات اور ربات ان دو ناموں سے بعض کتابوں میں بدر صغرا کے نام سے بھی اس کو مانوان کیا ہے لیکن اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی یہ وہ غزوہ ہے جو غزوہ بدر سنتو ہجری رمضان المبارک میں وجود میں آیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تھا کہ مشرقین مکہ ابو سفیان کی زیر نگرانی ایک بہت بڑا تجارتی پروگرام رکھتے ہیں اور اس میں سارا جو نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو مکہ جانے سے پہلے پہلے ہی ان کو راستے میں پکڑنا چاہیے کہ وہ جو نفع یہ استعمال کریں گے ہمارے خلاف وہ نوبت ہی نہ آئے لیکن بہرحال وہ ایک سائڈ سے چھپ کے مکہ پہنچ گئے تھے پھر یہ ادھر سے تیاری کر کے ابو جہل کی زیر قیادت یہ مسلمانوں کے خلاف یہ جہاد ہوا غزوہ بدر میں اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی جس کو قرآن مجید نے غزوہ بدر کے اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا ہے کہ حق و باطل کے مابین اللہ پاک نے فرق کر دیا تھا کہ دیکھو حق کیسی چیز ہے کہ یہ تین سو تیرہ تھے اور ان کے پاس کوئی خاص چیز نہیں تھی اور ادھر ہزار کے لگ بھگ تھے اور ان کے پاس اس زمانے کے لحاظ سے اسلحہ پورا تھا تو جب اللہ کی مدد و نصرت ایمانی قوت کے ساتھ آتی ہے تو اس میں کثرت کو کثرت و قلت کے اعتبار نہیں قرآن نے دوسرے بارے کے آخر میں فرمایا کم بزن اللہ کتنے دور سے گزرے اس میں قلیل جماتے تھی جب خالص اللہ کا نام لے کے نکلے تو اللہ پاک نے ان کو فتح مبین سے نوازا یہ سن تین ہجری میں چونکہ غزوہ بدر میں مال غنیمت وغیرہ نصیب ہوا پھر اس کے بعد ترتیب تقسیم کے لیے یہ صورت نازل ہوئی اس میں خصوصاً دسویں پارے کے شروع میں اور زیادہ ترتیب ہے فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ فرما دیجیے اللہ اللہ کے رسول کا یہ حق ہے مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں سوال ہونا ہی نہیں چاہیے یہ تو گویا کہ ایک خیال آ گیا نا کہ مال غنیمت ذرہ برابر بھی خیال نہیں آنا چاہیے مال غنیمت کا ہے تو مجاہدین کی لیکن مجاہد کا کام ہے جہاد کی سبیل اللہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا اس میں فتح نصیب ہو جائے اور کچھ مل جائے یا نہ ملے وہ سب اللہ کے حوالے تو بہار ملے گا تو انہیں کو لیکن سوال کا جواب ایک حکیمانہ دیا گیا کہ اتنا سوال بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے بے شک صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں اب اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے یا کیا کرنا ہے یا بیت المال میں جمع کرنا ہے کیا صورت حال ہے لیکن یہ سوال بھی ٹھیک نہیں وہ ایک مقام ہے ہر بندے کے ایمان کا ایک مقام ہے نا ہم اگر یہ سوال کریں تو سوال ٹھیک تھا جائز تھا لیکن وہ تو قرآن ان کو کہا یہ یقینی ایمان والی جماعت ہے اور نبی کی سب سے پہلی شاگرد جماعت ہے انہیں یہ سوال بھی نہیں اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس لیے جواب میں فرمایا کہ کل الفاظ اللہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے بس آپ اللہ کے ساتھ لو پکی لگاؤ اللہ سے ڈرتے رہو آپس میں بھائیوں کی طرح رہو اللہ اور اللہ کے رسول کی کام اطاعت کرو ان کو تو مومنی مومنین کون ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کی شان بیان کی جائے اللہ کی توحید بیان کی جائے تو ایمان والے لوگ ڈر جاتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی عزمت اور خشیت کو مروض رکھتے ہوئے اور جب قرآن مجید کی یاد کی دلاوت کی جائے تو اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے المان یزید عزیز کے عنوان پر باپ باندھے اپنے بخاری میں اس پر یہ عید لے کے آئے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ایمان امال صالحہ کے بجا لانے کی صورت میں بڑھتا ہے یہاں پر فرمایا کہ جب قرآن مجید کی یاد یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں ایمان والے سنتے ہیں تو اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں اضافہ ایک تو خود ہی جب آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو ایک خاص سرور اور کیف محسوس ہوتا ہے ایک یہ صورت تھی کہ ابھی چند صورتیں نازل ہوئیں آج ایک نئی صورت نازل ہوئی صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ آج نئی صورت نازل ہوئی تو خوش ہوتے تھے کہ آج ایک اور مزید صورت نازل ہو گئی ہمارا اس پر بھی ایمان ہے اور ایمان نے اضافہ محسوس کیا باقی ان شاء اللہ کل بات سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامتیں بتائی فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی عظمت کو لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خشیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سے انسان کو ڈرنا ہے علماء نے لکھا ہے کہ خشیت جو ڈرنا ہے یہ اس ڈرنے کو کہتے ہیں کہ جب اس کی عظمت کو سامنے رکھ کے ڈرا جائے تو اس کو خشیت کہتے ہیں جب کسی سے ڈرا جائے جیسے کہ لوگ شہر سے یا بھیڑیے سے یا ان چیزوں سے ڈرتے ہیں نا وہ اس کے ظالم ہونے کے اعتبار سے ان سے ڈرا جاتا ہے اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے اللہ سے ڈرنا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو انسان کا اس پہ دل لرس جائے اللہ کی خشیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو حاضر کرتے ہوئے اور پھر خصوصاً ایک دن جس میں اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے اس دن کا لحاظ رکھ کے بڑھ جانا یہ ایمان کی علامت ہے قلب میں رقت کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے یعنی دل کا نرم ہونا دین کی بات کو اور اللہ کی عظمت کی بات کو نبی کی محبت کی بات کو سن کے دل کا رونا اور اس کا نرم ہونا رقیق ہونا یہ مطلوب ہے اور یہ اچھی بات ہے دل کا سخت ہونا <clears throat> یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے چنانچہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کبھی کبھی وہ اس نیت سے قبرستان کا چکر لگاتے تھے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ رہتے تھے اور آج یہاں ادھر پہنچ گئے ہم بھی ادھر پہنچ جائیں گے تو سر اس سے آخرت یاد آئے گی قبر یاد آئے گی وہ منزل یاد آئے گی تو اپنے اندر خوف آئے گا اور دل نرم ہوگا ایک علامت تو یہ کہ اللہ کا جب ذکر ہو تو انسان کا دل ڈرے یعنی متوجہ ہو اس کو خوشو خوشو حاصل ہو نہ یہ کہ اللہ کا ذکر ہو گیا تو اس کو کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا دوسری بات وہی ذات امیلیت علیہم آیا تو ہوں زیادت ہوں ایمان عقل اس پر بات ہو رہی تھی جب ایمان والوں کے سامنے قرآن مجید کی یاد کی تلاوت کی جائیں تو وہ اپنے دلوں میں ایمان کا اضافہ محسوس کرتے ہیں ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے ایمان میں حلاوت محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت سے قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے بہت ثواب ہے اور ایسا ثواب ہے کہ اس کے انسان شمار میں نہیں لایا جا سکتا جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ الفلام نیم یہ ایک حرف نہیں ہے یہ تین حرف الگ ہیں اور کم از کم ایک ارب پر دس نیکیاں ہیں دس گناہ معاف ہیں دس درجے بلند ہیں اب انسان سوچے کہ یہ کہاں تک ہے اور یہ حد بندی نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے حروف ایسے ہوتے ہیں جو ادائیگی میں نہیں آتے لکھنے میں آتے ہیں بہت سارے حروف ایسے ہیں جو مد کی شکل میں دو بن جاتے ہیں غنے کی شکل میں ڈبل ہو جاتے ہیں بس یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے کتنے حروف ہیں ویسے تو باہرات نے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات لکھی ہیں صورتیں ایک سو چودہ ہیں فلاں وہ تو بات ہے لیکن یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جب انسان ہر روز معمول بنائے قرآن مجید کی تلاوت کا تو اس کو گویا کہ کتنا ثواب ہوگا ایک تو ہر روز اللہ کا کلام پڑھنے کی اس کو دل میں ایک خاص برکت محسوس ہوگی کہ ہر روز ایک پاک کلام پڑھ رہا ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے اللہ سے گویا کہ ایک تو منازع ہو رہی ہے ہم کلامی ہو رہی ہے اس صورت میں کہ اللہ کی کلام پڑھی جا رہی ہے ثواب نمبر دو برکت ایمان کا اضافہ اور حلاوت تازگی علماء نے لکھا ہے کہ مستجاب الدعوات جو گھڑیاں ہیں یا جو جگہیں ہیں جو عبادتیں ہیں ان میں مستجاب الدعوات گھڑی وہ بھی گھڑی ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتا ہے تو اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں دیکھو دوستو ہم نے اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں نا وہ تقریباً ساری ہی اس دنیا کو بنانے میں خرچ کر دی ہیں ہمارا اٹھنا بھی بیٹھنا بھی سونا بھی چلنا پھرنا بھی تو کسی عارضی دنیا کو زندگی کو بنانے کے لیے سارا ہمارا وقت خرچ ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق عطا کر دے انسان کے اوقات کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اس میں کچھ بیوی بچوں کے لیے ہے روزینہ کمانے کے لیے ہے اور اپنے آرام و راحت کے لیے ہے اور اس میں کچھ آخرت کا عالم بھی سنوارنے کے لیے وقت ہونا چاہیے خصوصاً جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس میں تلاوت کا اور ذکر اذکار کا معمول ہو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا حق ایمان کے اوپر اتنا ہے کہ کم از کم چالیس دنوں میں ایک قرآن مجید کا ختم ہونا چاہیے کم از کم ایک ختم چالیس دنوں میں قرآن مجید کا ہو اور وہ ترتیب تب ہے کہ جب تین پاؤ یعنی کونا پارا جب ہر روز تلاوت کی جائے گی تو چالیس دنوں میں قرآن مجید کا ختم ہو جائے گا اور اگر اس سے زیادہ کوئی کرے تو اچھی بات ہے سب سے زیادہ افضل ذکر قرآن مجید نے نے بعض مقام پہ تو لا الہ الا اللہ کہا اور بعض مقام پہ فرمایا کہ سب سے افضل ذکر قرآن مجید کی دلاوت کرنی ہے صرف مستقل تلاوت بغیر ترجمے کے سمجھنے پڑھنے کے بھی عبادت ہے ثواب سے خالی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ پھر آدمی معمول بنائے کہ قرآن مجید کی یہ آیات ہم سے کیا کہتی ہیں آپ لوگوں نے تو بہت مشکل زبان سیکھ لی سمجھ لی اس کو پڑھتے سمجھتے ہیں اس کے تو گرامر دنیا کی تمام زبانوں سے بہت زیادہ ہیں اور مشکل ہیں قرآن مجید تو عربی زبان ہے آسان زبان ہے فطرت کے مطابق زبان ہے سیدھی لکھی جاتی ہے سیدھے اس کے روپ ہیں اور اتنی آسان زبان ہے کہ اس میں جو مشکل لفظ ہیں یہ آواز کہاں سے آتی ہے اس میں جو مشکل لفظ ہیں ایڑا ہے یا تا ہے یا چے یا فلام یہ ہے ہی نہیں سیدھے سیدھے الفاظ ہیں سادے الفاظ ہیں فطرت کی زبان ہے ہمارے نبی کی زبان ہے قرآن کی آخرت کی زبان ہے جلدی سمجھ میں آتی ہے قرآن مجید میں سورہ قمر میں یہ بتایا بتائیں غلط نل قرآن ذکر مثبت ہم نے تو قرآن مجید کو آسان نازل کیا ہے آسان بنایا ہے کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا تو اردو زبان میں مستند علماء کے مستند تفاصیر مختصر بھی ہیں اور تفصیلی بھی ہیں تو تلاوت کے بعد تھوڑا تھوڑا یہ بھی معلوم ہو کہ قرآن مجید کی یہ آیات ہم سے کرتی کیا ہے تو قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے میں بہت کچھ سمجھ میں آئے گا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں بھی آئے گا تو اس میں استاد کی ضرورت ہے بندہ پوچھ لیتا ہے تو یہاں پر ہمارا ایمان والوں کی دوسری علامت یہ ہے وہی ذات العلی آیات ہوں ذاتت ہوں کی ایمان قرآن مجید کی آیات جب ایمان والوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں اضافہ محسوس کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں دل کو سرور ملتا ہے قرآن مجید زبان قرآن مجید کو اچھے انداز میں اور محم میں پڑھنا مصنون قرار دیا گیا ہے اس سے سننے والوں کے دل پہ زیادہ اثر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو اچھے اچھے کاری جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں وہ ترجمہ نہیں بیان کر رہے ہوتے وہ صرف تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور علی امام کے دل جو گئے کہ وہ سرور سے وہ جگمگا رہے ہوتے ہیں کہ کیا انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ اثر ہے فرمایا ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ تین علامتیں ہیں چوتھی علامت فرمایا ایمان والوں کی علامت یہ ہے اللہ جین یقین الصلاح وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں نماز میں سستی نہیں ہے اقامت السلاب کہتے ہیں دن کی نمازیں پوری زندگی کی نمازیں تمام اوقات کی نمازیں بر وقت تقبیر اولا کے ساتھ ادا کی جائیں نماز کو سستی کے ساتھ ادا کرنا قرآن مجید نے یہ منافقین کی علامت کو ہے کامو ولاسلات کامو کو سالہ یورا یسکر اللہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ آتے ہیں کیا کریں نماز نہ پڑھنے جائیں تو یہ جو پڑھنے والے نماز ہیں یہ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں نماز پھر نماز پڑھنے آ بھی گئے تو ایک آدھ رکاط رہ گئے پڑھ لی بس یہ ہے کہ دیکھ لیا آخری ہو گئی ہے مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھ لی یہ مدینہ کے منافقین کی بات قرآن مجید نے پانچویں پارے کے آخری وقوع میں بیان کی ہے کہ کام وسلام کام السلام دیکھو نماز جب بندہ پڑھتا ہے پڑھنی تو ہے پہلے وقت میں پڑھنے سے نماز کا ثواب زیادہ ہے اولا کے ساتھ نماز پڑھنے میں نماز کامل کا ثواب ہے اور ایک اور تجربے میں یہ بات ہے آپ حضرات کو بھی اندازہ ہوگا کہ جب نماز بر وقت پہلے وقت میں انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد جو دنیاوی کام ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں اچھا ایمان والے کو ایک خام خواہ فکر لگی رہتی ہے جو نمازی آدمی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے وہ جو کام کر بھی رہا ہوتا ہے نا کہ چلو اس کام سے فارغ ہو کے میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ ذہن میں ایک بہت سوار ہوتا ہے وہ کام بھی صحیح نہیں ہو رہا ہوتا اپنی توجہ بھی پوری نہیں ہوتی لہٰذا پہلے نماز یہ دنیا کے کام جتنے ہیں نا دوستوں بھلے اتنی زندگی اور مل جائے اور مل جائے پھر بھی یہ پورے نہیں ہونے ہیں بس وہ اپنی ترتیب پہ ہوتے رہتے ہیں جیسے اذان ہو جائے اذان کا ترجمہ جب انسان جانتا ہو تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ بار بار موسم کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے کیا مطلب یعنی جو تمہیں بلا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے پھر اس کے اس بلاوے کے آنے میں کامیابی ہے حی حی صلاحی الفلاح اس میں کامیابی ہے ادھر آؤ گواہی کی ایمان کی بھی اس میں اعلان ہو گیا کامیابی کی بات بتا دی پھر اس کے بعد قرآن مجید اسلامی شریعت روزینہ کمانے سے کاروبار کرنے سے دنیاوی مشاغل سے منع نہیں کرتی قرآن وجیم میں تو جمعے کے بارے میں بتایا وہی آپ کو سلام تشروف اللہ فضل اللہ جب نماز فرض ادا کر چکے ہو اب اللہ کا نام لے کے نکلو باہر مارکیٹوں میں کاروبار کرنے کے لیے دوسرے کام کرنے کے لیے من من فضل اللہ اللہ مال من رزق اللہ اللہ کا فضل براش کرونی نے لکھا فضل سے مراد رزق ہے فضل سے مراد مال دولت ہے کاروبار کرو نماز پڑھ لی اس کی برکت سے کاروبار بھی اچھا ہوگا جب جمعے میں بھی اجازت ہے تو اور دنوں میں تو بکری کے اولا شریعت بدامہ ہے یہاں تو کاروبار کر رہے ہیں آپ سنت کے مطابق جا رہے ہیں بازار جا رہے ہیں سنت کے مطابق جا رہے ہیں بیوی بچوں کے لیے کچھ لا رہے ہیں سنت کے مطابق جا رہے ہیں لا رہے ہیں تو یہ بھی ساری عبادت بن جاتی ہے اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نیت صحیح نہیں ہے ویاپاری کی نیت ہے لوگ آئیں گے دیکھیں گے دفتر والے کیا کہیں گے یہ جمعے کے لیے نہیں جاتا چلو ہم بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں ہے نماز لیکن ثواب نہیں ہے ویاپاری مقصد ہو گئی نا اور ادھر ہے کاروبار میں سبزی مولیاں گاجرے خریدا ہے لیکن مقصد سنت پر عمل ہے کہ گھر والوں کا خیال کرنا ہے تو بظاہر بازار کی چیز خریدی جا رہی ہے نیت کے درست ہونے کی وجہ سے وہ ثواب بن گئی وہ شریعت بن گئی اور عبادت مقصودہ اگر ادا کی جا رہی ہے اور اس میں نیت صحیح نہیں تو وہ عبادت رائے گاہ ہو گئی اور اس پر گناہ ہے تو فرمایا ایمان والوں کی علامت ہے اللہ جی نماز کی پابندی ہے عملہ رضق نا ہوم یم فکون آگے پانچویں علامت ایمان والوں کی یہ بیان کی کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہاں پر ایک بخل کا بہت بڑا علاج اس میں ذکر ہوا ہے تو رضق نا ہوم ہوں حضرت مولانا شیخ العزیز زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آبیتی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے بس بزرگ لوگوں کی باتیں بڑی اونچی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ مجھے چھوٹا سا تکیا بنا کے دیا تھا والد صاحب نے تو میں پھر وہ والد صاحب آئے کہیں سے تو تکیا مانگا تو میں نے تکیہ دیا جو مجھے بنا کے امی ابو نے دیا تھا چھوٹا سا تکیا کے اٹھا کر رکھنا جیسے بچوں کو گھروں میں بناتے ہیں تو والد صاحب کو میں نے جب تکیہ دیا تو وہ خوش ہوئے تو میں نے اس خوشی میں ایک جرت کے ساتھ ایک جملہ کہا کہ ابو جی یہ میرا تک ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے نا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن والد صاحب نے مجھے تھپڑ لگا دی کہ بدتمیز ابھی سے میرا میرا ہو گیا ابھی سے میرا میرا کہا تمہارے اندر یہ داخل ہو گیا کہ میرا تکیا ہے یہ کیوں کہا بات یہ ہے دوستوں فکون میں ازالہ ہو رہا ہے بخل کا کہ انسان یہ نہ سمجھے یہ مال میرا یہ کوٹھی میری یہ بینک بیلنس میرا یہ سب کچھ میرا یہ میرا میرا نہیں یہ سب کچھ اللہ پاک کا ہے اس نے عطا کیا ہے یم مال قرآن مجید میں سورہ کے اندر دو دوستوں کا بام لکھا ہے دو بھائی تھے جو واقعہ بیان کیے نا ایک اللہ والا تھا ایک دنیا والا تھا جو دنیا والا کا وہ تھا وہ کہا تھا یہ میرا مال ہے اس میں اضافہ ہے میرے آج جو مسئلہ بندے بھی زیادہ ہیں فلاں فلاں ہیں اور وہ جب گیا اپنے مال کو صبح دیکھنے کے لیے تو وہ رات کو کوئی ایسی ہوا آئی وہ سارا ختم ہو گیا تو کہتے ہیں کہ میرا تو باپ ادھر تھا تو یہاں تو مانا نشان نہیں ہے وہ سارا ختم ہو گیا بال کس وجہ سے کہ اس اور غرور کی وجہ سے تو یہاں بخل کا اظہار ہے کہ یہ نہ نسبت ہو کہ سارا میرا مال ہے بہت کس کے نصیب میں کون سا ہے حدیث میں آتا ہے نا جو آپ زکات پکا رہے ہیں یہ بھی آپ کے مال کے اوپر حق ہے لیکن آپ کے مال پر سوائے زکات کی بھی غرب آتا فکر آتا مساکین کا عزیز و قارب کا رشتے داروں کا پڑوسیوں کا حق ہے وہ سارا آپ کا نہیں جتنی جنوب ہے پھر آپ لیتے ہیں کوئی مسجد میں چندے دیتے ہیں کوئی غریبوں میں دیتے ہیں کوئی گھر میں خرچ کرتے ہیں وہ آپ کی تنخواہ وہ ساری تو آپ کی نہ ہوئی تو قرآن میں یہ بتایا سپنا ہم جو ہم نے جو تمہیں دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ یہ خرچ کرنے میں یہ دکھ ہی نہ ہو کہ یہ تو میرا مال تھا تو میں خرچ کر رہا ہوں میرے کو نکالا ہے اندر سے یہ انا جب نکلے نا تو پھر بات بنتی ہے یہاں پرانے مجید نے کہا ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں دو تاکہ یہ نسبت ہی نہ رہے کہ اور دکھ ہی ہو کہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں پھر میں اللہ کا احمد منحقہ درجات ان درد ہیں وہ ہوں وہ اس طرح کی اگر صفات ایمان والے میں ہو تو یہی سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے بڑے درجات ہیں اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے اور مزید مبارک رزق بھی اللہ ادا کرے گا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من المؤمنين بكارحون يجادلونك في الحق تبين يساقون الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم جس طریقے سے آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا ہے بلا شبہ اس وقت ایک جماعت ایمان والوں کی ناپسند کر رہی تھی کفل حق آپ کے ساتھ کچھ مباحثہ بھی کر رہے تھے حق کے بارے میں مراد حق سے یہاں جہاد ہے بعد ماں تبئی نا بعد اس کے کہ ان کے سامنے بات واضح ہو گئی پھر وہ تیار ہوئے کیونکہ جہاد ایسی چیز ہے الموت وہم نل کہ وہ تو موت کی طرف ہٹایا جاتا ہے اور انسان کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے میں نے کل پرسوں کے سبق میں بتایا تھا کہ یہ سورہ انفال ہے اس میں جہاد کے مسائل زیادہ ہیں یہ جو آج کے سبق کی بات ہے اور کل کی اور آگے بھی یہ غزوہ بدر سے متعلق ہے یہ چوتھے پارے میں بھی جہاد کا موضوع خصوصاً غزوہ بدر اور عہد کا ذکر ہے اس میں تو اس میں یہ بھی ابتدائی جو تیاری کی بات ہے اس لحاظ سے یہ غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں قرآن مجید نے جو کل کے سبق میں بات کہی ہے ایمان والے ان کی یہ علامتیں ہونی چاہیے ان میں جتنی علامتیں ذکر ہوئی ہے کل کے سبق میں یہ ساری آسان علامتیں ہیں انسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مثلا اللہ کی یاد سن کے دل میں خشیت آنا یہ پہلے علامت بیان کی ہے یہ ترتیب بیان میں پہلی ہے ترتیب مقام میں یہ آخری ہے اس طرح یہ ایسا تھوڑا ہے کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرے تو فوراً دل میں جلا پیدا ہو جائے یہ اتنا جلدی نہیں ہوتا یہ آخری ہے ترتیب بیان میں پہلی ہے ترتیب مقام میں یہ آخری ہے مطلب یہ ہے کہ نماز کا پابند ہو جائے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو ارکان اسلام کا پابند ہو تو پھر اس سے ایمان بنے گا پھر قرآن مجید کی حیات کی تلاوت سن کر اس کو ایمان میں اضافہ محسوس ہوگا اور پھر جب اللہ کی بات کو سنے گا اللہ کی تعریف و صاحب کو سنے گا تو دل میں خوشیت آئے گی وہ پور آئے یعنی مقام کے اعتبار سے یہ صفات ایمان والوں کی جو کل ذکر ہوئی ہیں ایک حیثیت الہی ایک تلاوت قرآن سے ایمان کا اضافہ نماز کی اقامت اور الفاظ کی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کل میں اس پر بات کر رہا تھا کہ امما رزکنا ہوں یہ میں دو باتیں سمجھانا مقصود ہیں قرآن مجید کو ایک یہ کہ بخل کا علاج ہے ایسا فکر صحیح نہیں آج بول رہے ایک تو بخل کا علاج ہے کہ بخل اچھی چیز نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ بخیل آدمی جنت سے دور ہے جہنت کے قریب ہے اللہ سے دور ہے لوگوں سے دور ہے یعنی غور ہے فقیر کی لوگ تعریف تو نہیں کریں گے لوگوں سے دور ہی ہے لیکن سخی آدمی اللہ کے قریب ہے جنت کے قریب ہے لوگوں کے قریب ہے سارے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کی تعریف کریں گے اور تعریف نہ چاہے یہ شخص لوگ تعریف کریں یہ اچھی بات ہے لیکن میں تعریف چاہوں کہ لوگ میری تعریف کریں اور پھر لوگ تعریف کریں یہ محبوب بات نہیں ہے خود بخود آدمی کے کام ایسے ہونے چاہیے کہ لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگ تعریف کریں گے اور کام یہ ایسے ہوں کہ تین مہینے کے لیے وزیر اعظم صاحب آئے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ آپ نے بیٹھ دماغ کو تو کہیں لگا دو نہ پھر ملے گئے ہیں تو لوگ کو بدنام کریں گے تو بات یہ ہے کہ تعریف مطلوب نہ ہو لوگ تعریف کریں وہ اچھی بات ہے تعریف مطلوب ہو لوگ تعریف کریں یہ محبوب بات نہیں ہند اللہ پسند نہیں حدیث میں سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اس کے منہ میں اس نے اپنے منہ میں مٹی ڈالی ہے جس نے اپنی تعریف کی یا اپنی تعریف کو پسند کیا ہے یہ چار پانچ صفات ہیں ایک تو بخل کا علاج ہے اس میں کہ فقیر جب زکات دے گا پھیرا دے گا تو مال کی محبت جو ہے وہ کم ہوگی دینے کی عادت پڑے گی ہمارے استاد تھے مفتی ساتھ مدرسہ مزید دار ال کراچی میں استاد ہیں وہ دنوں کو جب سبق پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ جاؤ وہ مسجد کا چندے کا بکسہ لگا ہوا ہے اس میں جس کی جو توفیق ہے اس میں ڈال دیا تو پھر کہتے تھے کہ یہ عادت بنانے کے لیے کہ دینا بھی ہوتا ہے اس طریقے سے پھر عادت اور یہ بھی گرا ہے انفاق کی سبیل اللہ سے بچ کے رہنا فرق نہ کرنا یہ ایک گرا ہے جب بندہ دینے پہ آتا ہے وہ گرا کھل جاتا ہے پھر دینے میں اس کو سکون ملتا ہے وہ اس لیے جب گرا کھلتی ہے اور اس کو سکون ملتا ہے کہ پیچھے سے آمدن زیادہ شروع ہو جاتی ہے وہ پہلے نہیں محسوس ہوتا پہلے تو برف کرنا پڑتا ہے پھر آپ کا بات ہے اور اب اسما رضی اللہ تعالیٰ جو رضے اس میں اجرت کے موقع پہ آپ کے لیے کھانا پانی لے کے جاتی تھی بارہ سور میں وہ بتایا کرتی تھی کہ آپ کا فرمان میں نے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے میں گنتی نہ کرو پھر وہ بھی گنتی کر کے دے گا اللہ کے راستے میں گنتی نہ کرو پھر اللہ کی بغیر گنتی کے دے گا تو مطلب کیا آپ کا بھی حساب نہیں ہے تو تین ریز کیسے ہیں نا اب دو جی، تین ریز کیسے ہیں ان کا حساب نہیں مہمان پہ خرچ ہوا اس کا حساب نہیں اور جو ساتھ کھایا کمایا پکایا مہمان کے تو وہ بھی حساب نہیں مہمان کی مطلب اور جتنا خرچ ہوا اس سے کہیں زیادہ آئے گا کس زمانے میں لوگ مہمان نواز تھے کس زمانے میں جب بھوک تھی اور تبھی کی زیادہ تر نہیں آ گئی ہے نا حساب کتاب مہمان ہو گئے ہیں ایمانداری ختم ہو گئی اس وقت گنتی نہیں آتی ایک تو انصاف کی سبیر اللہ میں بخل کا علاج ہے یہ پیغمبر آنا سنت ہے انصاف کی سبیر اللہ ایک ایسا مقام آتا ہے بعض زور بولیا اللہ کے واقعات ہے کہ ہر روز اپنے حجرے کو جھاڑو دے کے رات کو آرام کرنا ہے اور صبح پھر زور تک وہ حجرہ بھر جانا ہے لیکن وہ اب یہ ایک مدت کے بعد یہ مقام آئے گا نا یہ تو خرچ کرتے ہوئے ہاتھ بھی کاٹتا ہے ہمارے ایک رشتے دار فوت ہو گیا اللہ مشورت فرمائے تو وہ جب کوئی چیز خریدنے کے لیے بھی جاتا تھا تو ایک بندہ ساتھ ہو جاتا تھا تو کہتا کہ ادھر میری جیب میں پیسے ہیں اور میں ادھر دیکھتا ہوں وہ کپڑے والا کتنے پیسے مانگ رہا ہے اس کو پیسے اندر سے نکال کے دے دو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں پیسے میرے خود اپنے حالت کپڑا کیا خریدا یہ حالت ہے بخل بس کسی اللہ والے کی صحبت سے یہ مقام ملتا ہے کہ دنیا جب بے حقیقت سمجھ دنیا کی جب بے حقیقتی کہ حصی سمجھ میں آ جائے تب تم پھر کوئی حقیقت نہیں ایک اس میں انصاف کی کی سبیر اللہ بات ہے کہ خود کا علاج دوسرا دل بتا دیا تھا کہ نما رضت نہ ہو کے خون میں انا کا علاج ہے یہ میرا مال ہے جو میں خرچ کر رہا ہوں اس کا اللہ نے رد کیا دیا کہ آپ کا نہیں یہ میں نے دیا یہ آپ غور و فکر کریں اور سب سے پہلے اپنے آپ سے انسان شروع کرے کہ میرے اندر کتنی صلاحیت ہے کتنا علم ہے کتنی استدار ہے مجھے اللہ نے کتنا دیا ہے اور مجھ سے کتنے ماہر ماہر لوگ بیٹھے ہیں صاحب علم ہے دانشور وغیرہ اور وہ اس طریقے سے اللہ کی تقسیم ہے کم جاہل جاہل ہوں مرزو کا کم عاقل عاقل آیت ہوں مذاہب کتنے جاہل کہ اعلیٰ درجے کے جاہل لیکن پیسے کا حساب نہیں اور اونچے درجے کے دانشور کو لیکن آیت وہ مزاح معیشت ان کی تنگ ہے تو انصاف کی سبیلتا میں دو باتیں علاج میں کا اور دوسرا کہ اللہ کا اپنی طرف کوئی چیز ہتھا کے کوئی نیکی کی بھی توفیق ہو جائے بھلے موافق کی شکل میں روز کی شکل میں اور کسی نیکی کی کوئی توفیق ہو جائے اس نیکی کی توفیق کو بھی محبت کرنا چاہیے کہ اللہ کا یہ رحم و کرم شامل حال تھا کہ میں نے نیکی کی ہے پھر نیکی کی توفیق بھی ہوتی رہتی ہے علاج کو کبر بھی ہے اپنی طرف کی نہیں وہ منسوخ ہوگا نا تو سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ الگ طرف سے ہے یہ صفات جو گنوائی ہیں قرآن مجید نے تلاوت کے بارے میں نماز کے بارے میں انصاف کی طبیر کے بارے میں آخر میں فرمایا کہ یہ صفات جس میں آ جائیں اولا المؤمنون حق یہ یقینی ایمان والے لوگ ہیں نماز کی پابندی انصاف ہے آگے جو ہے اصل بات جو کل رہ گئی تھی وہ یہ ہے لہم درجات ان درخت ہیں وہ مقصد مرسکل کریم ایسے لوگوں کے بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں جو ارکان اسلام کے پابند ہیں وغیرہ وغیرہ اور رب کی طرف سے مشورت بھی ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر بعض وقت رقط کو ہلا کے سمجھایا موسم خزاں میں کہ دیکھو کتنے پتے گر رہے ہیں تو صاحبہ نے اس کے حضور بہت کرتے گئے ہیں تو آپ نے گناہ کہ جو شخص پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے اس کے گناہ نہ کرتے ہیں بھر جاتے اس طریقے سے نہر کی مثال دی کہ ایک نہر کسی کے پاس سے گزرے تو پانچ مرتبہ دن کو اس سے نہائے تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی نہر رہتی ہے صاحبہ ساتھن کیا حضور نہیں رہتی ہے کہا یہی بات نمازی کی ہے کہ اگر وہ پانچ وقت کا نمازی ہے تو اس کے بعد اس کے ہمار نامے میں کوئی گناہ نہیں رہتا سب نہ ہاں دوسرا مغفرت ہو گئی اور مغفرت بہت اونچی چیز ہے مغفرت ہو گئی انسان کی اس کو سب کچھ مل گیا شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہے شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حج کے دوران طواف کرتے ہوئے دعا کر رہے کہ اللہ میرے گناہوں کی لکیر پھیر دے میرے گناہوں کی لکیر پھیر دے سے جب گناہ معاف ہو جائے تو مٹا دیا جاتا ہے اور ایسے مٹا دیا جاتا ہے کہ گوا اس نے کیے نہیں کہ میرے گناہوں پر لکیر پھیر دے میرے گناہ لوگوں نے پوچھا کہ صاحب اور بھی دعائیں چاہیے نا آپ گناہوں کی کی معافی دعا مانگتے ہیں اور بھی دعا مانگنی چاہیے تو فرمایا کہ جب یہ مقام مل جائے کہ اللہ مغفرت کر دے تو سب کچھ مل گیا ہے مقام قرب بھی مل گیا اللہ کی رضا بھی مل گئی اللہ کی دوست بھی مل گئی اللہ کی سلو بھی ہو گئی کہ گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے اللہ کے قرب کی اللہ کے ساتھ سلو کی لو کی گناہ معاف ہو گئے جنت مل گئی اللہ کی رضا مل گئی ان اللہ مقرب ہو گیا الناس مقرب ہو گیا وہ رزق کریم جب ارکان اسلام کا پابند ہو کوئی شخص تو بتایا کہ ایمان کا پکا ہے یہ اللہ کے ہاں مکان ہے مقرر ہے اور عمدہ رزق ملے گا برس ملے گا جب نماز کا ہی انسان صحیح پابند ہو اس کی فضیلتیں لوگ ہیں کل سرات آسانی دنیا یوں دنیا میں نور راخت میں اس میں ایک رہے خوبی بھی ہے جس کی وجہ جس کے پیچھے ہم سارے بھاگے ہوئے ہیں رز کم رز زیادہ رز کم رز زیادہ کریں رز نماز کی برکت ارکان اسلام کی برکت سے رزق الکریم مبارک رزق ملے گا مبارک کی بڑی تشریح ہے دوستوں مفید رزق جیسے عبادت ہوگی ایسا رزق کھانے کے لیے آپ سے فائدہ مند ہوگا وغیرہ وغیرہ رزق کریم نماز کے پابندی کی برکت سے رزق اچھا ملے گا سکون سے کناعت ہوگی جو ہوگا اس پر یا آپ کے اسلام آباد میں اگر ایک قریب ہی ایک سٹور ہے اس کو اپنے ون ون کے ایسا کوئی قدیم اولا مسجد یا اس طریقے سے ہے ادھر وہاں سامان وہ سستا دیتے ہیں اس طرح سے جامع فریجے والے بھی وہیں سے لیتے ہیں وہ ایک آفس آپ کا تھا وہ پرانے بے نظیر دور میں شہید ہو گئے تھے آپ اس شبیر بشیر ایسے کوئی بڑی کے لوگ ہیں تو وہ سارے اور اسٹور ہیں وہ نماز کے ٹائم کھلے رہتے ہیں جو لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں ان کھلے ہوئے اسٹوروں کی طرف نہیں جاتے اور یہ اسٹور پر بڑا سا اعلان لگا ہوا ہے کہ اذان کے بعد نماز تک یہ اسٹور بند لفظ نماز ہے سب وہ اسٹور والے یعنی نماز کے لیے جاتے ہیں جو خریدار آ رہے ہیں وہ کھلے ہوئے اسٹوروں کی طرف نہیں جاتے اسی اسٹور کے سامنے لائن لگا رہے ہیں جو بند ہے جو نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اللہ کا اعلان ہے کہ جو نماز کا پابند ہے اس کو اللہ رزق کریم دیتا ہے مبارک ہے آپ جب تو نماز دیتا ہے اپنے وقت پہ اللہ نے رزق کا ایسا لکھا ہے ایسا پکا لکھا ہے وہ سارے کھلے ہیں وہ باقاعدہ بات چیزیں وہ دوسرے سستی بھی لگا لیتے ہیں مقابلے میں ہوتا ہے نا یہ لیکن ادھر کوئی نہیں جاتا تو یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی دوستو بڑی اونچی دولت ہے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے اور افغان اسلام میں سب افغان اسلام میں بہت خوبیاں تو یہ ایسا کام ہے یہ یہ جو اس میں بیان ہوا ایسا کام ہے مشکل نہیں ہے یہاں جو ارکان اس میں جو کل کے سبب میں ایمان والوں کی صفات بیان یہ مشکل ہے نماز کرنا کیا مشکل ہے اچھے بندہ منہ دھو لیتا ہے سوات صاف ہو جاتا ہے بدر سے متعلق بات ہے یہاں پر قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جو نکلنے کا وہ انداز بیان کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے پناہ بنا اخراجہ کا ربوں کا ممبئی کے تھا اے نبی آپ کو آپ کا رب اپنے گھر سے نکال رہا تھا یعنی جہاد کے لیے جب آپ جا رہے تھے تو اپنی مرضی سے نہیں جا رہے تھے آپ کا رب آپ کو اپنے گھر سے نکال رہا ہے یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی بھی حکم ہے کوئی بھی دینی کام ہے عبادت کا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم کی اتباع وہ عبادت ہے اگر وہ اتباع ان کی نہیں ہے ان کا حکم نہیں ہے اور اپنی مرضی سے عبادت کا ہی کام کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے فرض کرو اب ایک شخص ہے کہ جو اہم جس طرح کل کل میں بتا چکا ہوں کہ مقروض وقت میں عبادت اس نے شروع کر دی تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے شریعت تو اس کو اجازت نہیں دے رہی تو وہ عبادت نہیں ہے عبادت بھی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہو خواہ وہ نماز روزی کی صورت میں ہو جہاد کی صورت میں ہو تو یہاں بھی سنا جمع اخراجہ کا ربو کا ممبئی کے بدلنا آپ کے رب نے آپ کو نکالا اپنے گھر سے من بیت کا من المدینہ یعنی مدینہ مراد ہے یہاں سے بالحق یہاں پر الحق کا جو لفظ ہے یہ جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا ہے حق کی خاطر یہ جہاد حق ہے اس میں حق و باطل کا فرق ہوتا ہے جہاد سے اسلام کی عزت ہے اعلائے کلمت اللہ ہوتا ہے بالحق حقیقت ہے یہاں پر کل میں بات کر رہا تھا کہ مشرقین مکہ نے بہت عمدہ جمع کیا جس پر پچاس ہزار دینار اس وقت کے لحاظ سے یہ سرمایہ جمع ہوا ہے پچاس ہزار دینار بیس دینار ہونا تو سات تولے سونا بنتا ہے پچاس ہزار دینار پھر آپ حساب لگائیں کہ کہاں آج اربوں کروڑوں روپئے میں یہ بات بنی اور سب مشرقین نے اسلام کے دشمنوں نے سب نے اس میں حصہ ملایا کہ اسلام ختم ہونا چاہیے اس غریب سے غریب تر تیرہ عورت نہیں تھی کچھ نہ کر سکی تو ایک دینار آدھا دینار اس نے اس میں حصہ ملایا کہ اس میں جو نفع ہوگا اسلام کے خلاف ستر آدمی اس قافلے میں گئے یعنی اس سرمایہ کاری کی مہم پر تجارت کرنے کے لیے شام کی طرف ان ستر ان کاروباری شخصوں کے اوپر امیر جو تھے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ بات جب آپ کو پتہ چلی تو بہت دکھ ہوا کہ وہاں بھی نہیں رہنے دیا ہمیں مکہ میں جب ہم یہاں مدینہ میں آ گئے تو یہاں بھی امن سے اپنی عبادت کے ساتھ نہیں رہنے دیتے اور ہمارے بارے میں یہ اب چندہ ہو رہا ہے کاروبار ہو رہا ہے اس میں سارا ہمارے خلاف استعمال ہوگا گویا کہ ہمیں اتنا کمزور سمجھا جا رہا ہے تو اور اس درجے میں ایک مہم کے پورا علاقہ اس میں جمع ہو گیا تو آپ نے اعلان کیا مسجد نبی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ یہ اعلان بڑا عجیب اور اختیاری اعلان تھا کسی کو کیا خبر کہ اس اعلان کے اوپر عمل کرنے والوں کی تبدیلت مرو میں کتنی ہوگی آپ نے فرمایا یہ بات پتہ چلی ہے چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے بعد نے کہا جی خیر لوگ کرتے رہتے ہیں چندہ جمع اسلام کے خلاف تو نہیں چلتے ہیں جیسے یہاں پر نفریت من المؤمنین لتا کو ایک جماعت نام والوں کی اس کو ناپسند کرنے لگی کہ نہیں جاتے ہیں چھوڑ دی انہوں نے چندہ کیا ہے جو بھی کیا ہمارے خلاف تو کیا کر سکتے ہیں اور ایک اختیاری بات دیتی ہے تو چلنا چاہیے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا چلتے ہیں اور اس مہم کو روکتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے خلاف فون چندہ کرنا اور ان کے کو ختم کرنا آسان نہیں ہے اللہ کی مدد مسرت ان کے ساتھ ہے یہ جو بعض پر اختیاری اعلان ہوتے ہیں جو واجبی نہیں ہوتے ان کے عمل میں ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ تحجت اختیاری نماز ہے کوئی بڑے ثواب ہے نہ بڑے گناہ تو نہیں ہے تحجت کی نماز سنت ہے امام قابل رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ علماء طلبا نیک لوگوں کے لیے تو سنت موقع ہے عوام کے لیے سنت غیر موقع ہے تحجت کی نماز لیکن بہت فضیلت ہے کوئی بڑے ثواب ہے نہیں تو گناہ نہیں لیکن تحجت کی نماز پڑھنے والا جو واجب نہیں ہے نماز نماز پڑھنے والے کی فضیلت حدیث میں آتی ہے کہ آخرت میں علیحدہ تہجد پڑھنے والوں کو کس نام سے اللہ پاک کی طرف سے آواز لگائی جائے گی کون ہے جو رات کی گزاری کرنے والے ان کو بغیر حساب کی جنت میں بھیج دیا جائے گا ہے تو غیر واجب لیکن ظہر یہ کام نماز صبح کی نماز میں نہیں دیکھتے ہو تعداد کیا ہوتی ہے مسلمانوں کی تو تحدت میں تو اس سے ڈیڑھ دو گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے فضیلت مطلب تو ہے مستحب عمل لیکن سوال یہی بات کہ اسلام کی ابتدا یہ سنت ہے اسلام کی ابتدا واجب اسلام کا جواب دینا واجب ہے اور بعض ایسے مواقع ہیں کہ واجب نہیں رہتا جیسے نماز پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے یا باتھ روم وغیرہ واجب نہیں رہتا لیکن عام حالت میں سلام کی ابتدا کرنے والا شخص وہ سنت پر عمل کر رہا ہے لیکن جواب دینے والے شخص پر سلام کا جواب دینا واجب ہے اگر نہیں دے گا تو ہوگا لیکن سلام کا جواب دینے والا تو واجب پر عمل کر رہا ہے اس کو سوال اتنا نہیں ہے جو سلام کی ابتدا کر رہے ہیں اس کو سوال کیا جائے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے کیوں اس میں علماء نے بہت باتیں لکھی ہیں عادی کی روشنی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلام بال ابتدا سنت پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی سامنے سے سادہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کھا رہے ہوتے تھے تو ہم ابھی ارادہ کر رہے ہوتے تھے کہ پہل ہم نے کرنی ہے سلام کرنے میں پہل ہم نے کرنی ہے کہ پہل ہو جاتے تھے پھر ہم نے جواب ہی دینا ہے اب تاکہ بچے بھی آپ کو راستے میں اگر ملتے تو آپ حکم جو آداب کے لحاظ سے ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے لیکن بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی ابتدا ہے ایک تو سنت سنت میں بہت بڑا ثواب ہے جو سنت میں ولایت ہے اس میں استحکام ہے اس میں دکھ کبھی ہے سنت کی ابتدا ہے رجت نہیں آتا ہم دیکھو نا آپ نے کھانا کھایا اس سے پہلے ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیا اس کے بعد ہاتھ دھوئے دعا پڑ کے تو دن میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے تو بہت بڑی عبادت کر لی ہے سنت اتباع ہے رجت نہیں آتا اور اور برکت ہے تو سلام کی ابتدا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو سلام کرنا سنت اور سلام کی ابتدا پھر سنت پر عمل ہوا دوسری بات یہ ہے کہ سلام کی ابتدا میں آجزی کا اظہار ہے آجزی کا اظہار ہے آپ نے دیکھا کہ منہ بنا کے افسر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو آ رہا ہے سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے وہ نکلا ہی نہیں نا کچھ جو ہوتا ہے شریعت کے روح میں قریب آئے تو کوئی شریعت کی روح اندر بھری جائے کوئی شریعت کی آواز آئے تو اور انگریز نے جو ہے ہے اس کی کی وہی بات اسلام ابتدا سنت ہے ہے اس میں عجب کا علاج جب انسان شریعت کی ابتدا میں آتا ہے نا دوستوں پھر ہر چیز میں شریعت کو ہوتی ہے کوئی ہمیں چھوٹا سمجھے کوئی بڑا سمجھے کوئی کچھ نہ سمجھے کیا فرق پڑتا ہے سوال تو اللہ کے رسول سے چاہیے وہ دل کا عشق ثابت ہو کب فریاد یاد کرتے ہیں وہ جن کا عشق ثابت ہو وہ کب فریاد یاد کرتے ہیں لبوں کو ہمیں خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے لب رسول کی رضا ہے ان کو کیا سمجھے تو کیا تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ بدر کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں اور عجیب بات کہ ترغیب واجبی نہیں ہے اختیاری ہے بھائی جو ساتھی ہمارے ساتھ آنا چاہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ ساتھ لے کے آ جائے اسی اختیاری بات کی وجہ سے بعض یہ بات ضرورت نہیں جاتے ہیں بارہ یہ ہوا کہ جاتے ہیں آپ نے فرمایا چل رہا ہے پھر صحیح جم کے جہاد کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے وہ جم کیوں ہمیں مدینہ میں بھی پر سکون نہیں رہنے دیتے اس طرح کی آپ نے بات کی بار بار یہ بات بار بار ہو کا تو فیصلہ ہو گیا جانے کے لیے تو جائیں گے کیسے جہاد کرو گے جم کر کرو گے پیچھے مر جاؤ گے بات مان کے چلو گے صاحب تبدیل سے رہو گے کو سیشا پلائی ہوئی دیوار بنا کے دکھاؤ گے کس طرح جہاد کرو گے جو باتیں آپ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول آپ کی کامل ابتدا میں جہاد کریں آپ کے اشاروں کو جان کے نظرانے دیں گے اور اگر ایک نہیں کتنی جانیں بھی اللہ پاک پتا کر دے آپ کے اشاروں کو قربان کریں گے آپ کو احسان ہو ہم ایسا جہاد نہیں کر رہے ایسی قوم نہیں ہے جیسے بڑی اسرائیل نے علیہ السلام کو کہا تھا کہ سب انت ان کی کو پتا پلا جاؤ موسا آپ اور آپ کا رب جہاد کرے گی یہ فصیلت بیان کرتے ہیں آپ ہم دیکھتے ہیں جہاد ہوتا کیسے ہے کون فاتح ہوتا ہے کون مغلوب ہوتا ہے تو صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کی طبیعت میں اور چہرے کے رنگت میں ایک ہم حضر اور ایک جلال سا غالب تھا کہ جب اس ساتھی نے یہ عید کرے جاب دلکس رضی اللہ تعالیٰ بہت غریب سے صحابی ہے بہت عجیب انسان ہے ان کی بہت ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات بہت متعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ تو جب انہوں نے یہ تو آپ مسکرائے خوش ہو گئے کہ سبحان اللہ اللہ نے مجھے ایسی جماعت دی کہ اس طرح کی بہت کی صورت کی بات کی لیکن اس کے بعد پوری یہی بات ہے کہ کیسے جنگ کی بات کرو گے کیسے جنگ کی جہاد کرو گے کیسے مضبوط بن کے رہو گے کیوں پیچھے ہٹ جاؤ پھر وہی بات سنو گے تو حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں یہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ بن اسود مہاجر صحابی ہے تو اس نے مہاجرین کی نمائندگی کر دی کھڑے ہو کر اپنی وہ جو حاضری لگائی ہے اور تو رب کا پتا چلا انہا ہونا قائدون کے جملے کے ساتھ مقدار بن اسود نے مہاجرین کی طرف سے نمائندگی کی تو جناب جو بار بار فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی نمائندگی ہونی چاہیے تو سات بن محاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے سات بہت ہیں صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ نے سات بہت ہیں اور ہر سات کی عجیب ہی خصوصیت ہے ماشاء تو حضرت سات کھڑے ہوئے اللہ کے رسول اسی طرح جیسے بھائی مقدار نے بات کی ہے ہم ہر طرح حکم ماننے کے لیے تیار ہیں ہم نے یہ سب کچھ سوچ کر آپ کو مدینے میں بلایا یہاں بھی ہر کچھ قربان کیا آپ سمندروں کی طرف چلانے لگانے کا ارشاد فرمائیں گے تو ذرا برابر کی دیر نہیں ہوگی دی جانے سمندروں کے حوالے پر جہاں بھی آپ پھر آپ مسکرائے ٹھیک ہے چلتے ہیں جہاد ہوا کیا نسبت تھی صحیح لباس نہیں تھا کرام رضی اللہ تعالیٰ بدر کے کے حالات پر دیکھیں پورا لباس لباس صحابہ کا صرف طے برقرار وہ ابتدائی حالت ہے ابھی دوسرا سال ہے ابھی تو ذریعہ لاسٹ کی سسٹم بھی پورا سٹل نہیں ہوئی ہے اور کفر سوچتا ہے کہ اب ان کے کمزور حالات ہیں نا تو ابھی سے ان کو پریشان کرنا ختم کرنا آسان ہے جیسے سوچا جا رہا ہے دوستوں اور بات بس بات میں بس ایک دو تلواریں ایک دو گھوڑے ہیں آپ حضرات سب سمجھتے ہیں تین سو کے لگ بھگ وہ تین سو تیرہ ہیں وہ وہ دو بھائی بھی ہیں وہ دو بھائی بھی ہیں جو آپس میں نماز معاوض کا مقابلہ ہوا دو کشتی ہوئی یہ آج وہ جگہ وہاں پر مسجد ہے خلافت عثمانیہ نے یہاں مسجد بنائی ہوئی ہے ترکیوں کا ریلوے اسٹیشن یہاں پر اللہ کا نظام دیکھو کہ اس وقت کے فرعون کو جو موسی علیہ السلام کے مقابلے میں تھا دریا کی موج میں مروایا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو نمرود تھا اس کی پوری دنیا کے حکمرانی تقریباً ایک مچھر سے مروایا یہاں پر ابو کی بڑی کہ غرور اور تھا تو اس کو ایک دو بچوں سے مروایا جب فتح ہوئی وغیرہ مال غنیمت ہوئی سب کچھ ہوا تو اللہ پاک نے ان غزل بدر میں شریف کی اتنی فضیلت بیان کی حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بدر کے حاضرین صاحب اکرام کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگے اللہ ان سے اتنا راضی ہے کہ ان کے نام دینے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور اس شخص کی دعا قبول ہوگی اللہ سم اللہ الرحمن الرحیم وإذ جعلكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العزيز اور جس وقت اللہ پاک تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ لگ جائے گی یعنی تمہارے قبضے میں آ جائے گی وہ تو ان غیر رضا کا اور تم یہ چاہتے تھے کہ کانٹا بھی نہ چبے تکون القم اور وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے وہ یرید اللہ کل حق کا بے دل اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ حق بات کو ثابت کر دکھائیں اپنے کلام سے وقت باد القافری اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کے دکھا دیں بے یق کل حق کا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ حق واضح ہو وہ یوگ تل اور باطل گویا کہ رسوا ہو اور ٹکرایا جائے بولو ہم مجرمون اگرچہ مجرم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ بات رسوا نہ ہو وہ یہ چاہتے ہیں اس کا سویسو مرکوں وہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کو یاد کرو کہ جب تم نے اپنے رب سے مدد چاہی دعا مانگی نامی حساب تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور یہ فرمایا اللہ نے کہ انی کن بے الفن من الملائکت مرد کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار فرشتے کو لگاتار نازل کر کے عما جعلہ اللہ اللہ بشرا یہ اللہ نے اس لیے اس طرح کیا تاکہ خوشخبری دے و لطتم علمی کو لوگ اور اس لیے فرشتوں کو بھیجا تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں من نصر اللہ منعد اللہ مدد تو صرف اللہ پاک کے پاس ہی سے ہوتی ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے بات رہی تھی کہ یہ آیات غزوہ بدر سے متعلق ہیں سن دو ہجری میں مسلمانوں کے خلاف مشرقین مکہ نے چندہ کیا کہ اس پیسے سے کاروبار کریں گے اور اس سے جتنا فائدہ ہوگا وہ سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا یہ قافلہ کاروبار کر کے کچھ لین دین کر کے واپس آ رہا تھا جس کی قیادت اس وقت حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے بہرحال ان کو بھی کسی طریقے سے پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کو ہمارے اس پروگرام کا پتہ چل گیا ہے اور ہمیں پکڑیں گے تو انہوں نے بھی اپنا مخصوص راستہ بدل دیا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جو اگر آپ گئے ہیں اور دن کو کبھی سفر ہوا ہو وہاں مچھلی بہت دکھتی ہے اور بندر بھی راستے میں بہت زیادہ آتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سمندری راستہ تبدیل ہو جاتا ہے جدہ کی طرف اور مدینے کی طرف دو راستے جو آتے ہیں انہوں نے کافلے والوں نے وہ راستہ اپنا تبدیل کر لیا جو ایک مشہور راستہ تھا اس پہ نہیں آیا مسلمان جب ادھر سے گئے تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ نہیں لگے اور وہ نکل گئے لیکن انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق وہ یہ جب اندازہ ہوا پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے خلاف آئے تھے ہمیں پکڑنے کے لیے تو انہوں نے پھر پروگرام بنا دیا کہ آپ کے مسلمانوں کے خلاف جو ہم لڑائی کریں گے تو رمضان میں لڑائی ہوئی یہی غزوہ بدر اور جس کی قیادت اس وقت ابو جہل کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اشارت نازل کی کہ انشاءاللہ اس میں فتح ہوگی مسلمانوں کو اور زہری دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا اور اسلامی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا کہ حق غالب ہوگا کفر مغلوب ہوگا کفر ایک ہزار کی تعداد میں اور لیس کیس تھا اسلحے سے مسلمان تین سو تیرہ اور ان کے پاس ظہری اعتبار سے کوئی اتنا سامان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے خدا پتہ ہوگی کفر مغلوب ہوگا اسلام غالب ہوگا اور ظاہری دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا کہ مالد عمت حاصل ہو جائے گا یہ بشارت پہلے ہی بتا دی گئی اب جو ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں نا بال لوگوں کے ذہنوں میں یہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا شوقت تکون تم یہ چاہتے تھے کہ وہ جماعت تمہارے ہاتھ لگ جائے تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے اور تمہیں کانٹا بھی نہ چلے لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا اس طرح اللہ تو کر سکتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بولے بھاگیں بھاگ جائیں اپنا سارا سامان چھوڑ کے چلے جائیں ایسے ہی واقعات بہت ہیں کہ کوئی جنگ و جدل کی نوبتی نہ آئے اور مسلمانوں کو فائدہ ناز ہو ایسا بھی ہوا لیکن اس موقع پہ اللہ یہ چاہتے تھے تاکہ تھوڑی سی لڑائی ہو اور پھر کفر کو میں مغلوب کروں مسلمانوں کو غالب کروں تاکہ ان کافروں کے وہ حوصلے وہ غرور وہ ان کا تکبر ٹوٹے ان کی کمر ٹوٹ جائے اور اگر لڑائی نہ ہو اور ویسے ہی ان کا مال تمہارے قبضے میں آ جائے اور وہ بھاگ جائیں تو ان کی کمر صحیح ٹوٹے گی نہیں ان کے حوصلے شکست نہیں ہوں گے ان کے عزم نہیں ٹوٹیں گے وہ پھر کہیں گے لڑائی تو ہو نہیں اگر ہوتی تو ہم غالب آ جاتے ہم کیوں ہوتے اس لیے اللہ یہ چاہتے تھے کہ تھوڑی سی یہ جنگ ہو جائے اور اللہ فائدہ دیں گے مسلمانوں کو جاہد اللہ میں یہ ذکر ہوا جاہد حکم اللہ حد فتح دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ کیا تمہارے ساتھ کہ ان ایک جماعت مسلمانوں کی ہے دوسری جماعت وہ ہے وہ تو ان غیر رضا لکم لیکن تم یہ چاہتے تھے کہ تکلیف نہ ہو اور ویسے ہی بیٹھے بٹھائے کام بن جائے اور تمہارے قبضے میں آ جائے یہ اللہ یہ نہیں چاہ رہے اور ویسے اصول اور سنت اللہ کی وجہ ہے کہ انسان جب کسی کام کے لیے ہمت کر کے اس کے ذہنی اسباب کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے خواہ دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی کام ہو خواہ اخروی اعتبار سے کوئی کام ہو جب تک اس میں انسان کی اپنی ہمت ارادے اسباب کا دخل نہیں ہوتا تو کامیابی نہیں ہوتی اب دیکھو آپ حضرات کی صبح اٹھتے ہیں سردی سے کون اٹھ سکتا ہے اور پھر دفتروں میں آتے ہیں پھر زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے کاروبار کرتے ہیں فائدہ بھی ہوتا ہے اور اگر دن بیٹھے رہیں گے کوئی کام بھی نہیں ہوگا اور اگر ہم چاہیں کہ ہم پاکستان کے دفتروں میں یوں ہی درخواست دے دیں کہ ہمارا کام ہو جائے آبادی صاحب یہ ہر روز آتے ہیں یہ کہیں ہمارا کام ویسی ہو جائے دفتر دے دیتا ہوں درخواست نہیں ہوگا یہ ہر روز آئیں گے ہمت کریں گے ادھر ادھر ملیں گے پھر کام بنے گا تو یہ دنیاوی اعتبار سے بات ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی بکت ہی نہیں ہے اند اللہ دنیاوی ان چیزوں کی کہ قرآن نے جس کو کہا کہ دنیا لگوں والا یہ دنیا کی زندگی یہ ایسے کھیل تماشا ہے آئے کھیلے بس گئے ختم ہو گیا نظام یہ تو اس طرح ہے اصل الحیوان آخر جال ہو گھر تو آخرت کا ہی گھر ہے گھر تو آخرت کا ہی گھر ہے کاش کے لوگ جان دیتے کہ گھر کون سا اثر ہے تو جب دنیاوی کام بغیر محنت کے ہمت کے نہیں ہوتے تو آخرت کے کام اللہ کی رضا کے کام اللہ کے طرف سے مدد مصرت کے کام وہ بھی گھر بیٹھے نہیں ہوتے یعنی ہم بھی یہاں مدد کرتے رہے نا اسلام غلبہ اللہ پاک اسلام کو غلبہ نصیب کر دے ہمارے حکمران اچھے کر دے فلاں دعا ہے دعا کا سودا ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا لیکن اسلام صرف دعا سے غالب نہیں ہوگا صرف دعا سے اچھے حکمران نہیں آئیں گے جب تک ہمت نہیں کریں گے ہم بھی اپنی بھی اسی کا ثبوت دیتے ہیں نا کہ بس دعا کہ اللہ پاک بس اسی طریقے سے کام ہو جائے سارا نظام بھی درست ہو جائے بادشاہ بھی اچھے ہو جائیں مدد آ جائے اسلام کا غلط ہو جائے ایسا نہیں اللہ کی سنت یہ ہے کہ سب سے اونچی چیز اللہ کے ہاں وہ انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں ان کو بھی میدانوں میں اترنا پڑتا ہے کفر کے مقابلے میں آنا ہوتا ہے پھر اللہ کی مدد تو ضرور ہوتی ہے عزت رسول ہی اور عزت تو اللہ کی ہے اور اللہ کے رسولوں کی ہے مومنین کی ہے جال حق و جہاں کل باطل حق ہی غالب ہو کے رہتا ہے حق ہے اس وقت سے حقی غالب ہے باوجود اس کے کہ حق کو ہر طرح دبایا جاتا ہے حقی غالب ہے لیکن حق والے ان طریقوں کے مطابق جب ہمت کریں گے جو پیغمبرانہ سنت ہے پھر اللہ کی مدد نصرت آتی ہے یہاں یہی فرمایا تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کاٹا بھی نہ چبھے تو کون لگن تم اور تمہیں سب کچھ مل جائے نہیں اللہ یہ چاہتا تھا آئیے کل حق کا ایسا تو واقعات ہیں ایسا ہو جاتا ہے بغیر کسی سبب کے بھی اللہ پاک مدد کرتے ہیں اور میں تو سوچتا ہوں کہ اگر ہم لوگ غور و فکر کریں تو بغیر سبب کے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے نا ہم ہم کیا اسباب اختیار کر رہے ہیں یہ بغیر اسباب کی مل رہا ہے بہت ساری نعمتیں یہ صحت کی نعمت ایمان کی نعمت وغیرہ یہ سب بغیر اسباب کی یہ ساری نعمتیں لیکن اسلام کی شان و شوقت کی نعمت وہ انسان کی مسلمان کی ہمت کے بعد ہے کہ جب اس نے اپنی حوصلہ اپنی ہمت اپنے آساب اپنی قوت اپنی محنت اپنی صلاحیت اسلام کے لیے خرچ کرے پھر اللہ پاک اسلام کو سربلندی ادا کرتا ہے مسلمانوں کو عزت دیتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے وہ کل آدھی کہ حق ذرا واضح ہو جائے انہیں پتہ چل جائے کہ حق والے تھوڑے سے ہیں اور کیسے والے آ گئے اور یہ تو ابھی بے سر و سمانی کی حالت میں مکہ سے آئے مدینہ میں آباد ہوئے اور کھانے کا انتظام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ اچھا بھائی فلانا مہاجر صحابی فلانے ساتھی کے گھر میں کھائے گا فلانا ساتھی فلانے کے ساتھ رہے گا فلانا یوں اتنے غریب ہیں لباس پورا نہیں تھا سواری پوری نہیں تھی اسلحہ پورا نہیں تھا اتنے کمزور تعداد کے اعتبار سے اتنے کمزور ظہری اسباب کے اعتبار سے اللہ نے مٹ بھیڑ کرا دیا حق کو غالب کر دیا اور اتنے زیادہ بڑے جنگجو جن کے پاس اونٹ کثیر تعداد میں لائے کہ ہر روز ایک اونٹ دو اونٹ زبا کریں گے اس کو کھلائیں گے جو لڑیں گے گھوڑے کتاب کے لیے ہوں گے تلواریں اس لیے ہوں گی فلان فلان وہ مشرقین مکہ مقابلے میں آئے تو اللہ پاک چاہے تو ویسے بھی دیتا ہے اور سب کو دیتا ہے لیکن اسلام کی سربلندی کی میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کے امتحان ہے کہ وہ ہر طرح کی صلاحیت اللہ کے لیے کیسے وقت کرتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ اللہ یہ چاہتے ہیں حق واضح ہو اپنے کلیم کلام کے ذریعے سے اپنے فیصلے سے اور کافروں کی جڑ ختم ہو بے حق الحق کا وہ الباطل اللہ یہ چاہتے ہیں حق واضح ہو اور باطل رسوا ہو مجرم تو یہ نہیں چاہتے طاقت تو یہ نہیں چاہتے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ہی غالب ہو اور مسلمان جب اسلام کے ساتھ پوری محبت رکھتے ہیں تو پھر ان اسباب پر بھی عمل کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے جب کوشش کریں گے پھر اللہ کی مدد آتی ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کی مدد محسوس قربانیوں کے ساتھ خاص ہے مخصوص قربانیوں کے ساتھ خاص ہے اور اس میں مخصوص قربانی اللہ پاک کے ہاں وہ جہاد کی قربانی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی استعمال کیا حالانکہ فرشتے تو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں وہ سوتے بھی نہیں ہیں وہ تھکتے بھی نہیں ہیں وہ فلون مرو وہ جو ان کو کام کہا جائے وہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن فرشتوں کو اللہ پاک نے جو اللہ کے مقدس لوگ ہیں اللہ کو جھٹلاتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کے منکر ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو لوگ پروپگنڈا کرتے ہیں یا برسر عمل مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں ان کے خلاف اللہ پاک فرشتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے اسلام کی سر بلندی کے لیے جب مسلمان ہمت کر کے میدان میں آتا ہے تو پھر اللہ پاک کی فرشتوں کی فوج بھی مسلمانوں کی مدد کی لگاتا ہے اسی کو ایک بات نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آپ کی کہ اس طرح کا ماحول تو پیدا ہو کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسلام کے لیے وقت ہے پھر دیکھو اللہ کی طرف سے مدد آتی فرمایا میں تم نے اللہ سے دعا مانگی پھر میں نے فرشتے تمہارے لیے نازل کیے یہ اللہ ذہنی طور پر جنگ اس لیے کرائی کہ تاکہ آپ لوگوں کے دل مطمئن ہو کہ جس اللہ کو تم پکار رہے ہو اس اللہ کی مدد تمہارے ساتھ اس انداز میں بھی آ سکتی ہے کہ فرشتے تمہارے ساتھ تمہارے فوجی بن کر وہ کفار کے خلاف لڑائی کریں گے الا شب اللہ غالب و حکمت والا ہے اللہ سمجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جو غشی کو من نعاس امانتا من وینزل علیکم من السماء ما حل یطاہرکم بھی ويذهب عنكم رجز الشياطين وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد لقاء ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار صدق الله وسلم وہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ پاک نے تمہارے اوپر نیند کو مسلط کر دیا امنتم من کو اپنی طرف سے سکون دینے کی خاطر تھی بھائی نظر والے کو میرا سمائے نا اور پھر اللہ پاک نے تمہارے اوپر میدان بدر میں آسمانوں سے پانی نازل کر دیا بارش کی صورت میں تاکہ تمہیں پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطانی گندگی کو اور اس سے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو پکا کر دے اس کی رب کو پیرت ملائے گا پھر اس کے بعد آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اتر جاؤ فرشتے اترائے اور ان کو کہا کہ انی ماں کو فرشتے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اتر جاؤ بے الذین آمنوا اور پکا کرو ایمان والوں کو سعودی کی بل الذین کفروا کفرو اور میں ڈال دوں گا کفار کے دلوں میں ڈر کو بس کاٹو ان کی گردنوں کو اور کاٹو ان کے پوروں کو ذالک کبھی ان اللہ خبا رسولہ یہ اس وجہ سے سکتی تھی ان کفار کے اوپر کہ انہوں نے صد کی مخالفت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اور جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تو اللہ پاک سخت سزا دیتے ہیں ذالکم فضوقو وان للکافرین عذاب النار فرمایا کہ پھر یہ چکو یہ عذاب ہے دنیا میں تمہیں اور آخرت کے اعتبار سے جہنم کا کافروں کے لیے عذاب ہوگا بات کل ہو رہی تھی وزیر <clears throat> بدر سے متعلق کہ وہاں پر دعا مانگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کرام نے اللہ پاک نے دعا قبول کی اور یوں فرمایا کہ تمہاری مدد کروں گا انی مد قوم بے الفم من الملاکت مر خشین تمہاری مدد کروں گا ہزار فرشتوں کو نازل کر کے لگاتار نازل ہوں گے یہ غزوہ بدر کا واقعہ <clears throat> یہاں پر بھی کافی دن یہ سبب رہے گا چوتھے بارے میں بھی اس کا تفصیلی ذکر ہے چوتھے بارے میں سلاست آلات من الملائکت منزلین کا بھی ذکر ہے تین ہزار فرشتے یہاں پر ایک ہزار فرشتے وہاں پر بخمست ست من الملائکت منزلین کا بھی ذکر ہے کہ پانچ ہزار فرشتے نازل ہم نے کیے علماء تفسیر میں تطبیق یوں دی کہ سب سے پہلے تو ایک ہزار فرشتے نازل ہوئے پھر اس کے بعد تین ہزار فرشتے نازل ہوئے اور پھر اس کے بعد پانچ ہزار فرشتے نازل ہوئے ہوں اس ترتیب پر انی انی بے الفن من الملائک کے منظری ساد چاند کے بدر میں شریف تھے وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ اپنے ساتھ لڑنے والے فرشتوں کو دیکھتے تھے پہچانتے تھے اور جن کفار کو فرشتوں نے قتل کیا ہے ان کو رکھا بھی علیحدہ گیا ہے کہ یہ مقتول ملائکہ ہیں ان کو فرشتوں نے قتل کیا ہے اور جب انہیں ڈالا گیا تو بتایا گیا کہ یہ فرشتوں کے ہاتھوں سے قتل کیے گئے ہیں فرشتوں کے ہاتھوں سے اللہ کا عمر قرآن مجید نے دوستو تین چیزوں کو بہت بہت بہت زیادہ بیان کیا ہے ایک آخرت کے حساب کتاب کو وہ برحق ہے جنت برحق ہے حساب برحق ہے یوں ہے تاکہ فکر آخرت ہے دوسری چیز قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کی اور بہت بہت جگہوں میں بیان کی ہے وہ ہے توحید رسالت اپنی توحید کی بات اور مشرقین کی ذرا ذرا سی بات کہ یوں ہم نے ان کو رزق دیا یوں یہ غیر اللہ کے نام پہ دیتے تھے یوں روشنی غیر اللہ کے نام پہ دیتے تھے یوں دودھ وقت کر دیتے تھے یوں غلہ کرتے تھے یہ سب شرک ہے ایسا نہیں کرنا یعنی شرک کی بات کو شرک کی تردید کو اور توحید رسالت کو بہت بیان کیا دو باتیں تیسری بات مجید نے جہاد کی باتوں کو جہاد کے واقعات کو دو تفصیل سے بات کو بیان کیا ہے اب اپنے ذوق ایمان کی وجہ سے آدمی یہ کہنے لگ جائے کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں جہاد کی کوئی حقیقت نہیں جہاد نہیں ہونا چاہیے جہاد نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہ قرآن مجید میں کثیر مقام پہ جہاد کی بات کو ذکر کیا گئے ہاں آدمی یہ کہ میں کمزور ہوں میں جہاد نہیں کر سک رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے قرآن کی آیات کو تبدیل کرنے کی تو کوشش نہ کرے نا بات یہ ہے کہ اللہ پاک کو جو جہاں جہاں جہاد کرایا گیا وہاں ضرورت تھی اور ان کفار کا علاج یہی تھا اللہ حکیم ہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ حکیم ہے اللہ جانتا ہے کہ کس مقصدے کو کس شر کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے اور کس سے اسلام کی سربلندی ہوگی یہاں پر فرشتوں کو نازل کیا تو میں ویسے بھی کر سکتا تھا وہ ابھی تک میں ان نبی غلوب کو تمہارے ساتھ فرشتوں کو اس لیے نازل کیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں دیکھو ہماری بھی تعداد زیادہ ہے ہمارے ساتھ بہت سارے آدمی ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے خود نقل کرتے ہیں جو بھی بتایا کہ ہم فرشتوں کو دیکھ رہے تھے جو ہمارے ساتھ جڑ کر کتال میں شریک تھے اب ہو یہ کہ کفار نے جو میدان بدر میں جگہ اپنے لیے پہلے سے ہی گویا کہ منتخب کر لی اور قبضہ کر لیا وہ جگہ بظاہر اچھی تھی پکی تھی اور مقابلے میں جو جگہ بچ گئی تھی وہ آپ حضرات کو اللہ دکھائے وہ جگہ ایسے سیدھی سی جگہ ہے اور ریتلی سی جگہ ہے وہ کس کس وہیں سے پانی کے جیسے آتے ہیں اس طرح جگہ ہے تو وہ جگہ اتنی مناسب نہیں تھی کہ تیز بندہ چل بھی نہیں سکتا بھاگ بھی نہیں سکتا اور پڑاؤ ڈالنے کے لیے بھی صحیح نہیں تھی ایک تو یہ پریشانی دوسری پریشانی کہ افراد تعداد کے اعتبار سے کم ہیں اچھا پانی کے جو چشمے کا وہاں پر بظاہر جو تھا وہ بھی ان کے قبضے میں ہو گیا بظاہر مسلمانوں کے پاس پانی کا بھی انتظام نہیں ہے افراد بھی کم ہیں جو جگہ ملی ہے وہ جگہ بھی اتنی مناسب نہیں ہے اور بظاہر جو پانی تھا اس علاقے میں وہ بھی ان کے قبضے میں ہے مزید اگلی بات تعداد کے اعتبار سے تھوڑے ہیں اسلحہ کے اعتبار سے تھوڑے ہیں اتنے جنگ نہیں ہیں ابھی تو مکہ کی زندگی میں دس تیرہ سال یہ پھرتے رہے اتنی پریشانی میں نظام گزارا کوئی جنگی مشقیں تو نہیں کی تھی کہ اتنے زیادہ یہ کوئی فوجی پرانے نظام جانتے تھے ابھی تو آئے مدینہ میں ابھی تو روزینے کا نظام بھی صحیح سیٹ نہیں ہوا تھا کہ دوسرے سال جہاد کا اعلان ہو گیا یعنی کتنی مشکلات تھیں اب اللہ پاک کی مدد دیکھو یعنی یہ ساری مشکلات ہیں اور ان ساری مشکلات کا حل مسلمان کے پاس کیا ہے انعبت اللہ اللہ کے قریب ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ بہت لمبی دعا مانگی بہت لمبی دعا مانگی اور اس دعا میں ایک عجیب کیفیت تھی جس میں ایک قسم کی ایک الہامی باتیں بھی تھیں اور کچھ ناز کی باتیں بھی تھی اس میں یہ جملہ بھی تھا کہ اللہ پاک میری اس جماعت کو اگر یہاں کو کے ہاتھوں آپ ہلاک کرا دیں گے تو دنیا میں دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اس طرح کی باتیں بھی اس دعا میں پوری رات یہ دعا تھی اس سجدے میں کی حالت میں امین کہنے والے ابو بکر عمر عورت علی یہ یہ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کی بیماری کی وجہ سے آپ کے اذن سے شریک نہیں ہو سکے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو سواب پورا ملے گا تو اتنی لمبی دعا تھی یہی وہ دعا ہے یہی وہ دعا ہے کہ جس نے اتنی لمبی دعا ہونے کے بعد رت و صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی بات نہیں اللہ ہمیں نہیں ضائع کرے گا اللہ مدد کرے گا آپ اپنے آپ کو میں ہلاک کر رہے ہیں اور ختم اتنی پوری یاد گئے تھے شخص کی حالت میں اور یہ کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مدد نازل ہو گئی پر میں اس جو منواز امن کرنے میں تھکاوٹ تھی پریشانی تھی بارش رحمت ہے ہر لحاظ سے رحمت ہے ظاہر زمین کے اعتبار سے رحمت ہے ظاہر انسان کے جسم کے اعتبار سے رحمت ہے قلب کے اعتبار سے بھی بارش رحمت ہے بارش کو قرآن مجید نے بہت جگہوں میں مثال کے طور پر بارش کو سمجھایا کہ دیکھو ہم مردہ زمین کو بارش برسا کے کیسے زندہ کر دیتے ہیں یہ ہماری بارش کے اندر پیغام میں حیات ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم آخرت میں ان مردوں کو قبروں سے یوں ہی زندہ کر دیں گے یہ سمجھانے کے لیے بارش کی بات کی تمہارے اوپر اللہ پاک نے نیند کو انڈیل دیا جو جہاں تھے کوئی ستن کر رہا تھا کوئی ادھر کر رہا جہاں تھے وہیں ان کو نیند آ گئی نیند اللہ کی طرف سے رحمت کی تھکاوٹ ساری دور ہو گئی مدینہ سے یہاں بدر مدینہ سے بدر ستر کلو میٹر سے زیادہ ستر میل کے لگ بھگ ہے ڈیڑھ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو پیدل سفر پھر یہاں آ کر جگہ سکتے ہیں اور پریشانی تعداد تھوڑی کھانے پینے کا نہیں پانی کا نظام نہیں یہ ساری پریشانیاں تھیں امانت امین جب نیند اوپر ڈالی گئی امانت امین اپنی طرف سے سکون دینے کی خاطر تمہارے اوپر نیند ڈال دی تھکاوٹ دور ہو گئی اور اگلی بات وہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر آسمانوں سے پانی برسا دیا جو جگہ پکی تھی سرخ زمین تھی جو ان کے قبضے میں تھی وہ اسلان کی شکل بن گئی اور جو مسلمانوں کے پاس جگہ تھی ریتلی بارش آنے کی وجہ سے وہ پکی بن گئی مفید پر ہو گئی اور پانی ان کے پاس اب وافر مقدار میں آ گیا ہے یہ اللہ کا نظام ہے پورا سسٹم اللہ کا کے قبضے میں ہے وہ جب چاہے مفید کو مضر بنا دیں مضر کو مفید بنا دیں اسی کے قبضے میں ہے فرمایا پھر اس سے تمہاری تھکاوٹ دور ہوئی شیطانی وساوس دور ہوئی ہے تمہارے دل بھی پکے ہو گئے سکون جب نیند پوری ہو جاتی ہے نا بندہ شاخ پہ شاخ جاتا ہے سارا نظام ٹھیک کر لیتا ہے وہ سب بھی تو اقدام اور اس سے پاؤں بھی مضبوط ہو گئے اور آگے کی زہری زمین کے اعتبار سے وہ زمین پکی ہو گئی جس سے پاؤں بھی مضبوط ہو گئے اب جنگ بھی قبیلے بنو کنانا ایک مکی قبیلہ تھا مشرقین مکہ کا ان کے ساتھ پرانا مطلب جب کلاش ناراضگی لڑائیاں جھگڑے چل رہے تھے مشرقین مکہ جب چلے لڑائی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو انہیں تھوڑا سا یہ اندازہ تھا کہ کہیں بنو کنانا پرانی اس ناراضگی اور بغض کی وجہ سے ہمارے مخالف وہ بھی نہ آ جائے کل ان شاء اللہ بات کریں گے رہی تھی کہ ان مشرقی نے مکہ کی ایک پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی بنو کنانا کے ساتھ انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جب جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بنو کنانا والے بھی پرانی مخالفت کی وجہ سے ہمارا راستہ روکیں مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں پھر انہیں درمیان میں خطرہ تھا اب دیکھو اللہ پاک آزمائش سے بچائے کتنی بڑی بڑی آزمائشیں اس وقت کے لحاظ سے ایمان والوں پر آئیں یہ اللہ کی طرف سے تھا بنو کرانہ کا جو سردار تھا سوراکا بن مالک مدلی جی وہ جو ہے اس کی شکل میں ابلیس بن کے اور اس کے پیچھے عام اس کی قوم کے افراد شکل والے جن بن کے ابو جہل کے سامنے آ گئے وہ نہیں ہیں بنو کنانا والے نہیں آئے وہ انہیں پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن ابو جہل کے دماغ میں یا ان کے مشورے میں جو بات آئی تھی کہ بنو کنانا کہیں ہمارے مخالف نہ ہو جائے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ مشکل ہو جائے گی تو ابلیس سراقہ بن مالک مدلجی کی شکل میں جو ان کا سردار تھا بنو بنانا کا اس کی شکل میں اور اس کے جو اور لوگ ہیں ان کی شکل میں شیطان جن بن کے ابو جہل سے آ کے ملے کہ آپ ہمارے بارے میں کوئی پریشانی کی بات نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اس مشن میں جو تم مسلمانوں کے خلاف بڑھنے کے لیے جا رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ چلو اچھا یہ ساتھ ساتھ چھو ہزاروں کی تعداد میں اب ظاہر یہ تو جن ہے ان کے لیے کیا مشکل جن ہر شکل میں اس کو بننا آسان ہوتا ہے لیکن جن کو انسانی شکل میں بننے کے لیے تکلیف زیادہ ہوتی ہے لیکن جن کا پھر وہ اس چیز میں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے اس میں وہ اپنے لیے یہ تکلیف قبول کر لیتا ہے اور انسانی شکل میں بن گئے وہ کافر بنو کنانا اور ابو جان خوش ہے کہ بنو کنانا والوں کی پرانی دشمنی بھی اب ختم ہو رہی ہے لہذا ہمارے ساتھ ہیں جب مقام بدر میں پہنچے تو آگے یہ تفصیلی بات آگے آئے گی کل میں نے یہ واقعہ جب شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس کا حق صحیح ادا نہیں کر سکوں گا تو پھر اس لیے روک دیا تھا دسویں بارے میں بات آئی جب مقام بدر میں آئے اور ادھر اللہ پاک نے اب انتظام کیا کیا کہ فرشتوں کو نازل کرنا شروع کر لیا اور انسانی شکل میں مجاہدین کی شکل میں اور پگڑیوں کی صورت میں اور جھنڈے ساتھ ہیں اور اس طرح جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام بڑے فرشتے قیادت کر رہے ہیں فرشتوں کی ان کو سمجھا رہے ہیں یوں کرنا اب یہ جو مسلمان ہیں ایک تو ویسے تھوڑے ہیں تعداد کے اعتبار سے کم ہیں اسلحہ کم ہے سارے مسائل ہیں اور ابھی نئے نئے تو آئے ہیں مدینہ میں ابھی کہاں مضبوط ہوئے ہیں اب یہ جب کفار کے لشکر کو دیکھتے ہیں تو وہ ویسے ہی ان کا ایک ہزار اور مزید وہ ہزاروں میں نظر آتے ہیں وہ ہے نا اچھا یہ اپنے طور پر مضبوط اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یا اللہ یہ اتنے زیادہ آ گئے ہم تو بہت توڑے اس طرف جو کفار ہیں ان کے حوصلے کیسے ٹوٹ رہے ہیں کہ وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ساری فوج ہی فوج نظر آ رہی وہ کہتے ہیں کیا بات ہے یہ تو مدینہ میں تھوڑے سے یہاں سے تو سو کے لگ بھگ لوگوں نے ہجرت کی ہے اور وہاں اتنے زیادہ ایک سال میں جو ان کے حوصلے دل دل میں ٹوٹنا شروع ہو گئے اب یہاں آ کر اس نے اپنا اصلی کا آروپ کرایا جب پھنس جاتا ہے نا شیطان تیس دیر وہ میں ذکر ہے آخرت میں جب مقابلہ ہوگا شیطان کے ورکر جو ہوں گے ماننے والے اس سے جب بات چیت کریں گے تو کہیں گے ہمیں تم نے یہ ورگلایا تھا غلط راستے پہ لگایا تھا کہا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا تو ہمیں آپ نوازو نا تو شیطان جواب میں کہے گا وہ اب تو کون اخلاق تو کون میں نے وعدہ کیا تھا نا تمہارے ساتھ کہ میری مانو تو میں یوں کروں گا یوں کروں گا تو بس میں اب نہیں کر سکتا ہوں تو وعدہ خلافی ہو گئی نا یعنی یہ جو مناسب ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے نا اس کے لیے وعدہ خلافی کوئی بات نہیں ہوتی میدان حشر سر میں وہ شیطان یہ کہے گا کہ بس وعدہ کیا تھا نا تو وہ پاکلت تو وعدہ خلافی ہو گئی اور کیا ہوا اچھا اب یہاں پر جب وہ سیاقہ بن مالک مدلجی کی شکل میں جو ابلیس ہے اس کو جب پورا بدر کا علاقہ ہوا عجیب فوج نظر آ رہی ہے اس کو تو کہتا ہے انی جار لکم فلما ترا اتل نقص کے بھی میں تمہارا ساتھی بنا تھا اب لڑائی ہونے والی ہے انی بڑی عمل کو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں انی آرام آلہ ترونا میں وہ فوج دیکھ رہا ہوں مالا ترون تو بس اس فوج کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہم جا رہے ہیں اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے ادھر تو صاحب احترام تھوڑے سے ہی تھے اور اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتا ہے بھلے مسلمانوں کے اوپر مصیبت آ رہی ہے نہ آئے حکمران آ رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے ہوتا امر ربی سے ہے اپنے امال ہوتے ہیں ہوتا اللہ کے امر سے وہاں اللہ پاک نے جو اس ابلیس کو یا ان لوگ کے دماغوں میں یہ بات ڈالی اور وہ سراقہ بن مالک مدلجی کی شکل میں ابو جال کے ساتھ ملے ابو جال دوڑتا ہوا اور ڈھول بجاتا ہوا کہ ہم بہت زیادہ ہو گئے یہ دونوں کنانا والے ہمارے ساتھ مل گئے یہاں آ گئے میدان بدر میں اب یہ تو ایک سرسری نظر سے بندہ دیکھے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان صحابہ کرام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید آزمائش ہے اور زیادہ بہت زیادہ لشکر نظر آئے ویسے بھی یہ مسلمانوں کے لیے میں کی صورت سرسری نظر میں محسوس ہو رہی ہے لیکن جب میدان جنگ شروع ہونے لگا لڑائی شروع ہونے لگی تو اس وقت ہزاروں کی فوج انکار کر کے جب جدا ہو جاتی ہے تو بہت بڑی رسوائی اور ضلع اور شکنی ہوتی ہے اب کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے یہ جنگ کی ابتدا سے ہی جنگ بدر میں کفار کے حوصلے یوں ٹوٹے کہ ادھر جو شیطان ساتھ آیا تھا بنو کنانا کا وہ لشکر بن کر تو میدان جنگ جیسے شروع ہونے لگا انی ارا مالا کرو میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو میں جا رہا ہوں اس فوج کا مقابلہ میں بھی کر سکتا ہوں اور ساروں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا یہ کفار اس پوزیشن میں ہی کمزور ہو گئے کہ اب ہم کریں گے کیا آگے اس فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے جو بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں مدد آئی اور اسی جنگ کو یوم الفرقان کہتے ہیں کہ حق کو باطل کے بابین فرق کر دینے والی یہ جنگ جس کو قرآن مجید نے یہاں پہ بتایا اچھا اور ادھر صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد کے طور پر اللہ پاک نے فرشتے بھیجے وہ تو اللہ کی مدد ہے